پرد حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر ممکن نہ ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا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 پاگل کی طرح پھرتے ہیں او شاق مجازی یعنی لڑکے لڑکیوں کے عاشق جو ہیں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں پاگل کی طرح پھرتے ہیں او شاق مجازی بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ اب حضرت والا علاج فرما رہے ہیں رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا اور مکتا ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم ان مرد حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا ان مرد حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا بے پرد حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا آنکھوں کی حفاظت میں دل کا سکون بھی گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا